السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب واشهد واشهد ان ان لا لا اله اله الا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات وسلامه عليه وعلى اللہ واشد اللہ واشد اللہ محمد رسول اللہ وسلم صحابی وسن سنتین محترم مشاہدین و مشاہدات ناظرین و ناظرات بڑے گناہوں کی پہچان اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کر رہے تھے دسویں یا دس علامتوں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی لیکن چونکہ اس وقت ہم لوگ باہر بھی درس دینے کے لیے جاتے ہیں اس لیے وہ سلسلہ لگاتار برقرار نہ رہ سکا آج موقع ملا تو ہم نے کہا کہ مزید آج ایک علامت اور ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ علامت ہے کہ جس گناہ کے کرنے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کتاب اللہ میں یا کسی صحیح حدیث کے اندر کہ اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی یہ بھی بڑے گناہ کی ایک پہچان ہے ہر وہ گناہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو قرآن کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں کہ اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا گناہ ہے جیسا کہ میرا طریقہ رہا ہے کہ ہم پہلے علامت بیان کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس علامت کے تحت آنے والے کچھ گناہ کی نشاندہی ہم کرتے ہیں مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے دوری اختیار کریں اور اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں کیونکہ یہ بڑے گناہ ہیں اور بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہوتا ہے تو بہرحال کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ایک تو وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں یعنی ان کے کپڑے چھوٹے رہتے ہیں ان کے جسم کا اکثر حصہ نظر آتا ہے یا کپڑے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ جسم کپڑا پہننے کے باوجود بھی جسم کا نشیب و فراز یا جسم کے اندر کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں یا اس طریقے سے کپڑا اتنا چست رہتا ہے اتنا تنگ رہتا ہے کہ اس سے عورت کے جسم کا نصیب و فراز معلوم ہو جاتا ہے تو یہ ایسی عورتوں کے بارے مانوی نے فرمایا ہے کہ اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی اسی طریقے سے ظلم کرنے والے لوگ عام طور پر محدثین اور علماء نے اس سے پولیس کو مراد لیا ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ ڈنڈا رہتا ہے اور لوگوں کو ڈنڈے سے مارتے رہتے ہیں یا ظالم حکمراں مراد ہیں یا ظالم لوگ کوئی بھی ہوں جو بھی ظلم کرنے والے ہوں اور چاہے اپنے بچوں پر انسان ظلم کرتا ہو انہیں مارتا پیٹتا ہو یا بیویوں پر ظلم کرتا ہو یا اور لوگوں پر ظلم کرتا ہو تو ایسے سارے لوگ اس حدیث کے عموم میں شامل ہیں آئیے حدیث پڑھتے ہیں حدیث صحیح مسلم کی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ آتے ہیں اس حدیث کے روایت کرنے والے ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نے فرمایا نار جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں لم بعد کہ ہم نے ابھی تک ان کو نہیں دیکھا ایسی عورتیں جو کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی آریاتن لیکن ننگی نظر آئیں گی کپڑا ضرور پہنی ہوں گی ان کے جسم پر کپڑا ہوگا یا تو بہت باریک ہوگا بہت چست ہوگا چھوٹا موٹا ہوگا کپڑا کہ اس کپڑے کے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آ رہی ہوں گی ماۃن وہ کیا ہوں گی وہ خود مائل ہونے والی ہوں گی لوگوں کی طرف یعنی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ممی اور مردوں کو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اب مائل کرنے والی کیسی ہوں گی کپڑوں کے ذریعے سے کپڑا ان کا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آ رہی ہوں گی جسے معلوم ہوگا مردوں کو کہ یہ کوئی بدچلن عورت ہے فاحشہ اور بدکار عورت ہے اور اس کو اپنے عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو لوگ اس کی طرف کھنچ کر کے جائیں گے اس کی طرف مائل ہوں گے یا خود وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی بلانے والی ہوگی اپنے حسن کا جلوہ لوگوں کے درمیان بکھیرنے والی ہوگی پھیلانے والی ہوگی تو لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے تو دونوں معنی اس کا مراد ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے اس کپڑے کو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اس لیے آج دیکھیے کہ یہ جو زنا کے جو واقعات کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ عورتوں کا ایسا لباس پہننا جس لباس کے پہننے سے مردوں کے اندر جنسی صحبت بھڑکتی ہے اور اس طریقے سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی صحبت کو غلط طریقے سے پوری کرنے کے لیے تو اس لیے اس طرح کے واقعات کثرت سے رونما ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ عورتیں جو آج ایک نیا نیا لباس پہن کر کے نکلتی ہیں اور ایسا لباس کہ مردوں کے اندر جنسی حجان پیدا کر دے ان کے اندر طوفان پیدا کر دے تو ظاہر بات ہے وہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی ہوتی ہیں تو یا تو کپڑوں کے ذریعے سے مائل کرنے والی یا تو خود وہ اشاروں کے ذریعے سے زبانوں کے ذریعے سے ایسی حرکات کرے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں اپنی طرف لوگوں کو بلانے والی ہوں یہ ساری عورتیں اس کے اندر داخل ہیں اللہ رسند ناقاصمت البخت الماعلہ ان کے سروں پر بختی اونٹوں کی اونٹوں کی کوہانوں کے طریقے سے بال کے جوڑے جو حرکت کر رہے ہوں گے یعنی ان کے جو سر ہوں گے سروں کے اوپر اپنے پورے بال کو اکٹھا کر کے جوڑا بنا کر کے رکھ لیں گے تو یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کے اندر چیز پائی جاتی ہے کہ اپنے پورے سر کے بال کو یہاں بیچ میں اکٹھا کر لیتی ہیں جوڑا بنا لیتی ہیں اور اوپر وہ اٹھا رہتا ہے تو آپ نے منع فرمایا ہے کہ اس طریقے سے ان کے سر کے بال ہوں گے لا رین الجنا وہ جنت کو دیکھیں گی بھی نہیں ولا اجنا ریحا اور نہ ہی جنت کی خوشبو انہیں ملے گی یعنی ان عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو ننگے کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آ رہی ہوں خود مائل ہونے والی ہوں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سر کے اوپر بالوں کا جوڑا بنا کر کے رکھ لیں اکٹھا کر کے تو ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا یہ کافروں کی مشابہت ہے کافر عورتوں کی نقالی اگر کوئی ایسی عورت کرتی ہے تو شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا تو پہلی قسم تو یہ ہو گئی جنہیں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی وہ رجال الما اسواتم کا ادناب البکر اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس گایوں کی دموں کے طریقے سے کوڑے ہوں گے لاٹیاں ہوں گی ڈنڈے ہوں گے ید ربون الناس اس سے لوگوں کو وہ مار رہے ہوں گے پٹائی کر رہے ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے میں نے بتایا کہ اس کے بارے میں علماء نے بتایا ہے کہ پولیس اس کے اندر تبدرجہ اولا داخل ہے کیونکہ ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلا وجہ مارتے پھرتے رہتے ہیں اور بلا وجہ ڈنڈوں سے لوگوں کو ستاتے ہیں یعنی ظلم اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی ڈنڈوں کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اور اس ڈنڈوں سے لوگوں کو مارتے ہیں تو ایک تو وہ لوگ شامل ہیں دوسرے وہ دوسرے وہ لوگ جو ظالم لوگ ہیں چاہے وہ حکمراں ہوں چاہے وہ عام لوگوں میں سے ہوں کہ جو اپنے ماتحت کے لوگوں پر ظلم کرنے والے ہوں مرد ہے اپنی بیوی کو ڈنڈے سے مارتا ہے لاٹھی سے مارتا ہے کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ باقاعدہ اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں لاٹھی اور ڈنڈے سے مارتے ہیں سونٹے سے مارتے ہیں جبکہ حرام ہے شریعت کے اندر اس طریقے سے مارنا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو مارنا چاہتا ہے تو انگلی سے مار دے یا اس طریقے سے مسواک ہے مسواک سے مار دے یا قلم ہے قلم سے مار دے اور چہرے پر بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے لیکن کچھ اس طریقے سے ظالم لوگ ہوتے ہیں ظالم شوہر جو اپنی عزت اپنی بیووں کی عزتوں کا احترام نہ کرتے ہوئے انہیں ڈنڈے اور لاٹھی اور سوٹوں سے مارتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے تو اس کے اندر جو بھی اس طرح کی حرکت کرے چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ظالم حکمراں ہوں یا اس طریقے ظالم لوگ ہوں ہر وہ شخص جو اپنے ماتحت کے لوگوں پر اس طرح کا ظلم کرے گا اپنے بچوں کو لوگ بھی مارتے ہیں ڈنڈوں اور لاٹری سے مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں گاؤں دیہات کے اندر اس چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہاں ان کے پاس ثقافت نہیں ہوتی تعلیم نہیں ہوتی بیداری نہیں ہوتی لہذا وہ اپنے بچوں پر بیٹیوں پر بیٹوں پر بیویوں پر اس طریقے ظلم کرتے ہیں تو یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل اور داخل ہیں تو ایسے لوگ جنت کی خوشبو انہیں نہیں ملے گی اس سے معلوم ہوا کہ دونوں بڑے گناہ ہیں شریعت کے اندر اس لیے ہمارے نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو نہیں ملے گی یہ دو قسم کے لوگ ہیں تیسری وہ عورت جو بلا ضرورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے خلا کا مطالبہ کرے علاحدگی کا مطالبہ کرے چاہے طلاق کے ذریعے سے چاہے خلا کے ذریعے سے یعنی کہے کہ مجھے خلا دے دو یا کہے کہ مجھے طلاق دے دو کوئی وجہ نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے وہ عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے ہاں اگر کوئی شرعی وجہ ہے تو اس کے لیے جائز ہے مطالبہ کرنا جیسے شوہر مان لیجئے بد دین ہے یا بے دین ہے یا بدعقیدہ ہے یا روز نماز کا پابند نہیں ہے اور عورت نیک ہے دیندار ہے یا اس طریقے سے مرد مان لیجئے وہ قبر پرست ہے یا بدعات اور خرافات کے اندر ڈوبا ہوا ہے شرک کرتا ہے اور عورت معاہدہ ہے دیندار ہے اللہ سے ڈرنے والی ہے شرک اور بدعات کرنے والی نہیں ہے لیکن اس کا شور سے مجبور کرتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے سامنے کچھ کر بھی نہیں سکتی لہذا ایسی صورت میں اگر وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا اسے کھلا لیتی ہے تو اس کے لیے عذر شرعی ہے جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کوئی عذر نہیں ہے بغیر کسی عذر کے یوں ہی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دے دو مجھے خلا دے دو آج ہیں بہت ساری ایسی عورتیں کہ جو خاص طور سے جو عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں دنیاوی تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں معمولی چیز بھی اگر کچھ آ جاتی ان کی زندگی میں صبر نہیں کر سکتی ہیں اور فوراً اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہیں کیونکہ اس میں ان کی غلط تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے ماں باپ اس طریقے سے تربیت دیتے ہیں اپنے عورتوں اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسا رشتہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں اس طریقے سے بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹی ہماری فلاں گھر کے اندر جائے گی تو عیش کرے گی رانی بن کر کے رہے گی اور اس طریقے سے نوکر چاکر ہوں گی نوکرانی ہوں گی اور بڑی شاہانہ زندگی گزارے گی اور اس طریقے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے اور جب وہاں جاتی ہیں اگر تھوڑا سا اونچ نیچ ہوتا تو ان کے پاس صبر نہیں ہوتا فوراً طلاق اور خلا کا مطالبہ کر لیتی ہیں کیونکہ ان کی تربیت ایسے نہیں کی جاتی کہ بچی اپنا گھر چھوڑ کر کے جا رہی ہو اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہو تمہارے شوہر کا بڑا حق ہے تمہارے اوپر اور اگر کوئی مصیبت آئے پریشانی تکلیف آئے تو صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والے کے لیے جنت ہے صبر کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر خیر اور بھلائی ہے اور صبر بہت بڑی نیکی ہے یہ اس طرح کی تعلیم تو دی نہیں جاتی دوسری تعلیم دی جاتی ہے اور بیٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے گھر والے بڑے مالدار ہیں بھائی لوگ مالدار ہیں ہماری پرورش کر لیں گے لہذا ذرا برابر بھی اپنے شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی ہے تھوڑی سی کچھ مصیبت آئی تھوڑی بات میں اونچ نیچ ہو گئی فوراً اس نے طلاق اور خلا کا مطالبہ کر لیا یہ بہت ہے ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور سے ان عورتوں کے پاس جو عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں یا اس طریقے سے وہ نوکری کرتی ہیں تو ایسی صورت میں کبھی بھی اپنے شوہر کی کوئی بات برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی جبکہ ان کا شوہر قوام ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے عورت کے نانفقہ کی ذمہ داری اس کی گھر کی ذمہ داری علاج کی ذمہ داری کھانے پینے کی لباس کی تمام چیزوں کی ذمہ داریاں شوہر کے ذمے ہوتی ہیں اس لیے شوہر کا درجہ زیادہ اونچا ہے ہمارے بھی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز کرتا تو عورتوں کے لیے کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں اس لیے آپ نے اسے منع فرمایا اتنا بڑا حق ہے شوہر کا عورت کے اوپر شوہر پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں لیکن مرد کا حق عورت پر زیادہ ہے کیونکہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس لیے مرد کا حق بھی زیادہ ہے لیکن کچھ ایسی عورتیں ہوتی ماڈرن جو بات تک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں اور کچھ معمولی سی بات ہوگی فوراً طلاق اور خلا کا مطالبہ کر لیا تو ایسی عورتوں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ہے ابو داود کی صحیح روایت ہے سونا ابو داود کی کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ائی عمر سالت ذو جہا طلاق فی غیر ما باسن فحرام علیہ رائحۃ الجنہ جس عورت نے بھی بغیر کسی عذر اور سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے وہ دعوت کی صحیح روایت تو اسے معلوم ہے کہ عورتوں کو ڈرنا چاہیے انہیں صبر کرنا چاہیے انہیں صبر کرنا چاہیے اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اپنے شوہروں کے لیے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں شوہر بیوی کا محتاج بیوی شوہر کی محتاج ہوتی ہے یہ زندگی کے جیسے گاڑی دو پہیوں کی ہوتی ہے تو ایک پہیے پر نہیں چل سکتی ایسے انسان کی زندگی میاں بیوی کی دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اندر خامیاں ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں لہذا میں انسان کو پازیٹو ہونا چاہیے اچھائیوں پر نظر ہونی چاہیے انسان کو چشپوشی اختیار کرنی چاہیے عورت کو بھی اور مرد کو بھی لہذا دونوں کو چاہے کہ صبر کریں اور اپنی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اور بہت کچھ قربانی دینی پڑتی ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی تو جو بھی عورت بغیر کسی عذر کے بغیر کسی شرعی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے ایسی عورت کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی اسے معلوم ہوا کہ یہ بڑا گناہ ہے نمبر چار وہ آدمی کافر شخص غیر مسلم جس کے ساتھ معاہدہ ہوا معاہدہ ہوا اس کے ساتھ کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے جنگ نہیں کریں گے اور اس کو امن و امان دے دیا گیا لیکن امن و امان دے دینے کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے تو ایسا آدمی بھی جو اگر کوئی قتل کرتا ہے اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قتل معاہدن لم یرح الجنہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی وہ ان ریحا ل من مصیرت عرب آمن جبکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی دوری کی مسافت ہی سے انسان کو اس کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت لیکن جو کسی معاہد کو معاہد کہتے ہیں ایسا آدمی کہ جس کو عہد دے دیا گیا ہو پیمان اور وعدہ جس کے ساتھ کر دیا گیا ہو کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے اب اسے کوئی قتل کر دے تو ایسی صورت میں اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی اسے معاہد کہا جاتا ہے معاہد اسے سے ملتے جلتے اور کچھ اصطلاحات ہیں ایک اصطلاح ہے ذمی کی ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہے اور جزیہ عطا کرے جزیہ دے کیونکہ مسلمان اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کی جان کی اس کے مال کی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے مسلم جو حکومت ہوتی ہے وہ کرتی ہے تو اس کے عوض اس سے جزیہ لیتی ہے تو اسی صورت میں اس کو ذمی کہا جاتا ہے اور مستعمین وہ ہے جو مسلمان ملک میں آئے علاج کے لیے تعلیم کے لیے یا تجارت کی غرض سے اور جو مسلم حکمراں ہے یا مسلم حکومت ہے باقاعدہ اسے تاشیرہ ویزا فراہم کرے کہ وہ آئے ہمارے ملک میں چاہے استاد بن کر کے آئے چاہے اور چاہے طالب علم بن کر کے آئے چاہے علاج کرنے کے لیے آئے چاہے ڈاکٹر بن کر کے آئے کسی بھی غرض سے وہ آتا ہے کسی مسلمان ملک میں ویزا لے کر کے اور وہاں رہتا ہے تو اس صورت میں اس آدمی کی اس غیر مسلم کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے لہذا اس کا قتل کرنا شران حرام اور ناجائز ہے کبھی جائز نہیں ہوگا وہ اپنے دین پر رہ کر کے مسلمان ملک میں رہے گا تو اسے مستعمن کہا جاتا ہے یا مستعمن بھی کہا گیا اور ایک ہے معاہد معاہد کا مطلب یہ ہے جس کو عہد و پیمان دے دیا گیا کہ آپ ہمارے ملک میں آئیے اور اس طریقے سے امن و امان کے ساتھ رہیں وہ اور یعنی عہد ہوتا ہے کہ ہم قتل نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود اسے کوئی قتل کر دے عہد کو توڑ دے تو ایسا آدمی بھی اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن اسے بھی دنیا میں جینے کا حق ہے وہ بھی انسان ہے لہذا اس کا قتل کرنا قطام جائز نہیں ہے یہ قتل کرنا یا اس طریقے سے کسی پر حد نافذ کرنا کسی کو سزا دینا یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے لہذا یہ قطان کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو قتل کیا جائے یہ اسلام کی امن پسندانہ تعلیمات ہی جو آج لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں ہمیں ان تعلیمات کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام کی ان تعلیمات کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہو چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو اسلام نے باقاعدہ اسے امن امان دے رکھا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مرادف ہے نہ قتل کرنا اسلام کے اندر بڑا گناہ ہے اور تین جو بڑے گناہ انہیں میں سے نہ کسی کو قتل کرنا ہے تین بڑے گناہوں میں سے شر کرنا اور اس طریقے زنا جنا کرنا اور نہ کسی کو قتل کرنا تو یہ بڑے گناہوں میں سے ہے بڑا گناہ نہ کسی کو قتل کرنا جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو اس موضوع پر ہو چکی ہے اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی یہ امن پسندانہ تعلیمات ہیں کہ ایک شخص اپنے دھرم پر رہتے ہوئے بھی دنیا کے اندر جیے گا امن و امان کے ساتھ اور بڑی یعنی امن و امان کے ساتھ اور یعنی ایسے شخص کی باقاعدہ جان کے حفاظت کی ذمہ داری وہاں کے لوگوں کی ہوگی حاکم وقت کی ہوگی لہذا ایسی صورت میں اس کا قتل کرنا قطع اسلام کے اندر جائز نہیں ہوگا حرام ہے کہ کسی ایسے آدمی قتل کیا جائے تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے سن نے فرمایا ہوگا بہرحال فی الحال یہ چار لوگوں کے بارے میں ہم نے جانا کہ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اندر جاخرا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے امین وصلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وصحب اجمعین و اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ